وسلم کا ثبوت بازوان مدرسہ چوبانی اور دوسرا میں تحفظ حیا اور غیر اور یہ جناب نو ان شاء اللہ جو مالک نو منظور ہوا وہ ملے گا اور بہت طریقے شاہ صاحب فرما رہے ہیں سورج بول حضور دے جوڑے پاک کا سبکا سورج ہی بولا گا گلا بھی بے سنیا نہیں بیان بھی بے سورا گلا پوریا سور سے حکمت دیا ہوں گے ان شاء اللہ رات سرگو دفاع غیرت موجود اتنا سی اتنے بیان کیا اسی طرح ہی ذہن بنیا کھڑا سی تو میں بڑے ہونا چاہیے وقت بہت قلیل ہے پہلا حصہ مدرسہ دیوبند زبان نال جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت پیش کریں مدرسہ دیوبند بنایا ہے جس نے اس دے پوتے دے دور پوتا ہونا قاری طیب وہ دے دور دے اندر مدرسہ دیوبان دے بچ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم دے عنوان نال جلسہ ہوا اور اس جلسے دے اندر اس وقت کے محتمم نے تمام مدرسے نو خطاب کیا اور اس خطاب دا عنوان سی محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگرچہ ہمارا اس عنوان سے اتفاق نہیں ہے ہم محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ تک کے قائل نہیں ہیں ہم محمد نبی اللہ سے محمد الرسول اللہ تک کے قائل کیوں ہم روز اول سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں اور چالیاں سالوں سالاں بعد رسول مانتے ہیں رسالت چالیاں سالوں سالاں بعد نبوت روز اول تو یہ سارے جمہور علماء آئمہ ربانی صوفیاء کرام اولیاء کرام علم کلام کے محققین کا مذہب ہوئی امام فخر الدین راضی رضی اللہ تعالیٰ و امام صدر الدین قولوی شیخ اکبر دے شاگرد رشید خلیفہ خاص نائب کامل انہوں کا اور ملا علی قاری نے وہ سارا شرف اکبر کے اندر نقل فرمایا لکھے یہ ہے اسان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو چالی سال تک خالی نہیں آپ اس وقت نبی سن ہاں رسالت چالی سال بعد نبی کا تعلق نبوت کا تعلق ذات ہے اور رسالت کا تعلق امت نال ہوتا چالیا سال بعد امت نال تعلق ہویا ہے اللہ دا تعلق رسول نال نبوت کے ذریعے ایک روز عمل تو سی سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے عجیب گل جناب سنو کتاب میرے ہاتھ سے خطبات ہے حکیم الاسلام حکیم الاسلام تو اتنے مراد وہی مدرسہ دیوبند کا قاری طیب بانی مدرسے دیوبند کا پوتا اس وقت کا محتمل میں جناب کے سامنے پہلی جلد سفر نمبر ستائی پورا خطاب اور میں ابتدائی جملے اس مدرسہ دیوبند نے اس وقت جو خطاب کیا میں مدرسہ دیوبندی ہوں آخا گا میں کاری بہت پر نہیں آخا گا کیونکہ تمام مدرسے کا اتفاقی فیصلہ ان سمجھو کہ مدرسہ دیوبند ہی گیا ہے وہ ابتدائی جملے کی نے مدرسہ دیوبند خطاب کر رہا ہے پوری دنیا کے لوگوں سے کیا کہتا ہے بزرگان محترم یہ جلسہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منعقد کیا گیا ہے شاہ جی قبلہ گاؤں تک کی نام ہے چھبی بی سی کے جلسے کی گل نہیں پڑھ رہا نہ عبادت پڑھنے مدرسہ دیوبند عبارت کا پڑھنا اتے خطاب ہوا جلسہ عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منعقد کیا گیا ہے گویا اس کا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با کا ذکر کیا جائے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کا ذکر آئین عبادت ہے اور اللہ کے نزدیک بڑی بھاری طاقت اور قربت ہے اور سارے کمالات و بارکات کا سرچشمہ ہے اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک نعمت ہے جو مسلمانوں کو عطا کی گئی توجہ ذرا اس جملے میں تین بار پڑھنا سمجھنا چاہوں اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یعنی ذکر ایک نعمت ہے جو مسلمانوں کو عطا کی گئی اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک نعمت ہے جو مسلمانوں کو عطا کی گئی تو میں اس وقت ملاد نبوی ہی کے بارے میں چند کلمات بعد آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا اور اسی مناسبت سے یہ چند آیا میں نے تلاوت کی ہیں جو آپ کے سامنے ابھی پڑی گئی میں چاہتا ہوں کہ ملاد کے سلسلے میں آپ ہی چونکہ ولادت کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں ولادت کا ذکر بھی کروں لیکن میں ایک ولادت کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتوں کا ذکر کروں گا یہ مدرسہ جو بند آپ نے کتاب سنا ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں لیکن یہ اس طرح سواد نہیں ہونا جنہ چیز نہ چیز دے ہاشیا چڑھاوے نا تبصرہ کرے نا تو وضاحت کرا گا پھر سرور آئے توجہ ہونا جلسہ عید ملاد النبی یہ نام رکھنا یہ مدرسہ جو بند نے ثابت کر دیتا کہ بالکل اسلام کے مطابق ہے توجہ رکھ اور اگلی جی گل جس کے غور کرنے والا ہے وہ یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد شریف کا ذکر ایک نعمت ہے جیڑی اللہ تعالیٰ مسلمانوں عطا کی حضور دے ملاد دا ذکر ایک نعمت ہے جیڑی اللہ نے کنوں دیتی مسلمانوں دیتی اور توجہ فرمانا ایمان لال دسیا جی پہلے دن تو جدوں کا ملاد شروع ہوا اللہ تعالی نعمت کس مذہب والے دیتی بولو آل سنت روچ بولو نا باقی پہلے دن تو اللہ تعالی نے ملاد کے ذکر والی نعمت جیڑی ہے یہ کنہوں دیتی آل سنت ہو مدرسہ جو بند کی کہہ اللہ تعالی نے یہ نعمت مسلمانوں دتی مسلمانوں یہ مطلب ہے مدرسہ اہل بند زبان جماعت پکے مسلمان نے کیونکہ اللہ کی نعمت ملی ہی انہوں راہور سوال انفرادی مسئلہ نہیں کسی مولوی نے انفرادی طور سے گل کی کہہ سکتے ہاں قول ہونا یا سب ہونا یہ اس کی بات ہے ہم پر لازمی نہیں نہیں مانتے ہم یہ مرکز کی بات ہے مرکز کی بات ہے سارے بچ نے آج تک یہ گل چھپتی لگی آئی ہے کسی اختلاف نہیں کیا یہ مطلب یہ نکلیا مدرسہ بند یہ فتوا جاری کر دیتا کہ سنی مسلمان صحیح مسلمان نے کیوں کہ اللہ تعالی والی نعمت انہوں ادا کی مطلب سمجھوئی مشرق آخر روکے پاوے نہ روکے لیکن اتنا تھو پک مار لے کر لے تو پکا مسلمان ہے کہ گیرا کی زبان بھی ہے تو مسلمان ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ جی صداقت اس مذہب حق نہیں ایک گل یہ سمجھ آ گئی مدرساہ جو بند نے کیا فتوا جاری کیا کہ سنی کی گئے مسلمان کیوں کہ میری میلاد کی نعمت اللہ نے ان کو ہزار کی ہے بولو ان کو میلاد کی دولت عطا ہوئی ہے میلاد کی نعمت عطا ہوئی ہے لہذا یہ سچے نے یہ حق والے نے یہ ایمان والے نے یہ مسلمان نے دوسری گل یہ پہلو جو بند نہیں سی ہوتا ہے کاری طریقے کے چیا اتنے یہ مطلب یہ نکلیا توجہ ملاد جیسی ہدایت نعمت سنیا تو ادھر گئی آلہ حضرت ورگے سنی تو کرتے لگے ہوتے سن مولانا خیر محمد خجوری جیسے سنی تے پہلو کرتے ہوتے سن عرب اجم کے مسلمان پہلو کرتے ہوتے سن لیکن کاری تجیب کے دور یہ جا سمجھ آئی یہ چیز بڑی ہے یہ تو نعمت ہے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی رحمت ہے یہ اللہ کا احسان ہے یہ ادھر کیوں ہے نے لیا تو ادھر گئی معلوم اگے نقطے تین دور ہوئے معلوم ہویا وہ کسی ہدایت جا سکتی کسی ہدایت سنیا نہیں آ سکتی جتھے ہدایت ہے ادھر ہی جانی اللہ والے فکیر دل کتاباں تو ہدایت نہیں لے لتاب ہاں جی۔ لبن ٹھوٹے وج نے ٹھوکرا وج نے لیکن جہاں فیض یہ سینا باسی سینا رہا ہے سی وہ بڑا ہی پکا ہوں بڑا ہی ہدایت والا ہوں اللہ الا مولا انہوں اس طریقے ہدایت عطا ہے عالم پھٹے ٹھوکرا کھا کھا کے جتھے جا سال بعد پہنچ گئے پہنچتا فکیر اللہ تعالی چ رحمت کر کے انہوں پہنچا پہ ساڑھا کلا تر اقبال فرما کلندر تر ہو فرما علم علم فقیر ہو پھر سارے جا پہنچے اس نقطے اللہ تعالی نے فقیر نو پہلے دن ہی پہنچا ہے وہ کون سن فقیر ایک موضوع ہے میرا تاریخ عید میلاد تاریخ عید میلاد جس مت حق نے فقیر اللہ نے میلاد پہلے دن شروع فرمایا ہے جشن میلاد عید میلاد پہلے دن عید توجہ ہے عید ملاج جنہیں شروع کیا اس طرح جیسا ایسا کر رہے ہیں وہ فقیر سی اللہ دا شیخ عمر شیخ عمر ملا اربلی اربل ملک میں رہنے والے موسل موسل جن موسل موسل کہتے ہیں موسل نہیں موسل موسل والے شیخ عمر ملا اربلی نے شروع فرمایا محلہ آپ و شاست تو جو سنجھی سکیو محلہ تو مانو گھر پر ہی کرنا آپ کی کرتے ملا ملا نہیں بڑھنا محلہ بننا جی تو بننا سن اٹا نے تنورا میں موضوع بیان کرنا چاہتا ایک الگ موضوع ہے پورا میں پچھوں ایک گل کھ کے جناب کے سامنے رکھی اور سجنا وہ قربان جاوا اللہ دے فقیر کو پہلے دن ہدایت اس طرح اللہ تعالیٰ دیتی انہوں نے ہزور کا ملاد چھویں سدی شروع کیا نور الدین سنگی کا دور بھی وہی ہے اور صلاح الدین ایوبی کا دور بھی وہی ہے میں نہیں جانا چاہتا ہے خود موضوع ہے لیکن ان گل ریز رکھ رہا اور توجہ جس مرد حق نے جس اللہ والے نے تنورا دے تنورا کم کر کر کے جی، خون پسینے بھی حلال کی پاپ کمائی جمع کر کے جس بندے نے حضور رب اعلان کیتا ہے رب ایسی برکت پائی ہے روئے زمین نے مسلمان شیخ عمر کے پیچھے روٹ رہے کیا بات توجہ ہے حالانکہ بادشاہ اشارے سے چل رہے سن رو دی زنگی بھی سلاؤ دینے یوپی بھی وجہ کی اپنے کول رکھ میں شکر پڑھنا میں پروانہ نہیں میں شکر پڑھنا میں پروانہ نہیں وہ کہتا کہتا کیوں کیوں پروانہ توجہ ہے پرو جہیا مرد مومنٹ تیار کر کے ایسا پہاڑ بنا دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت ٹکر کھاوے ٹکر کھا کے سر آڑی دی اپنا اور وہ وہ یار چلو جی نکل بھی گئی سی پسند کے گھر میں وہ لانتی ایسی بھائی ہزار بھی پسند کوئی نہیں کرتا گیرت کو بھی پسند کوئی نہیں کرتا وہ بھی لڑتے ہیں وہ بھی لڑتے ہیں جی ہزار ہوئے تو ہیں دنیا کی سمجھ ہی کوئی نہیں جی غیرت ہوگی تو آدھے ایک بیوی آپ کے لو گل نہیں چلنے والی خدا بٹھاوا ہوئے یہو جہ بے وقوفا کا یہ سمجھ نہیں سوا لکھ نبیا کی سفت ہزار بغیر رو criminal دولت خزانے کے چور چور ہوں نے وہ گاٹا دیں ڈاکو ہوں نے ہاں جی کوئی قانونی کوئی غیر قانونی ہر طرح کے ڈاکو ہوں نے مال دولت لوٹنے لوٹنے توجہ نہیں فرمائی ہوں نے ڈاکو مال دولت اسی طرح ہیا اس خزانے لٹن واسطے جن بھی اسباب نے نا چور ڈکیٹ اللہ تعالی نے حکم بھی ایسے بنائے نے ایسے دیتے نے سرا قرآن سدیش شریعت اسلام کہ جہد حیات غیرت نو تو لٹ نہ سکے ہاں۔ خزانہ بڑا وڈا ہے دولت بڑی وڈی نہیں فرمائی پائی لہذا کوئی تک پہنچ نہ سکے ادر رب وحد شریف مولا سونے احکام ایسے دیتے ہیں اسباب کتنے حیات غیرت ختم کرنے والے پیدا ہی نہ ہوں تاکہ مسلمان دی دولت محفوظ رہے قرآن فرما سار کرنا حضرت سیدنا مولا علی مشکل رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے نال کھڑے نے ایک بی بی بی بی مائی مائی آئی آئی ہے ہے ایک حالے وفر دا حکم نہیں اتریا بی بی مائی آئی ہے آن کے حضور سرکار سوال کرنا سی اگ کرنی سی شان مشکل رضی خوشا ہوا ہوتا مسلمان انہیں ہر پاسے اسباب ہی ایسے پیدا کیتے ہیں کہ جہد جان بوجھ کے ہر بندہ نظر چکے بیبیاں بھی اتنا ویکن بیبیاں بندے نو ویکن بندے بیبیاں نو ویکن نام کی رکھ دیا گیا فلم گیا سارے نام رکھ دیتا فلم بس میں پوچھنا علی دی اکھ مبارک کے اگے تے نبی دا ہاتھ آیا میرے خیال میں جدو دیا سائیں تکیاں تے اس پاسے لگے ہیں حضور دا ہاتھ ساری اکھ تو اٹھ نہیں گیا جی نہیں سی اٹھیا تو خواجہ فرید بنتا سی نا نہ نہ ماوا دیا دیا بیان ہو سکتی پیوا ہوں لوگ لوٹ روسی بزاری خدا دی کر کے آنا جنہوں جہاں اپنی عزت کی فکر ہے نہ کسی کی عزت کی فکر ہے ایک کتے کی فکر ہے لب جائے جتوں مرضی لب جائے گور سونے سارا غیرت مند اقبال کی کرتا ہے اقبال کر رہے غریبی جو بھی نشا ظالم چیز ہے توجہ ظالم چیز ہے شادی شدہ کار اجاڑ کر دیا شادی شدہ کار وسدے رسدے کار خوشیاں دے پرے کار اجاڑ کر دیا کیوں بیبیاں بھی سونیاں ہیں بندے بھی سونے ہیں اللہ تعالی تے گھر وساؤ چھگے وساؤ سونے رب کا بنایا پردا کرو چار دیواری غیر نو ویکو نہ جی ویکھن گے نظر پی گئی تو دل بے وسی چیز ہوتا ہے عورت سونے مرد ہوں اللہ تعالی سارے سونے نہیں بنا جگے واسطے سن پہ عورت سی وہ مرد ہو جا سی ایڈی جی ایڈا سونا نہیں سی مرد سی عورت وہ سونی ایڈی نہیں سی جگے واسطے سن پہ کسی بھی ترقی نہیں لیکن نظر اٹھی سونی بی بی نے بندہ بی بی نے بندہ سونا ویخیا دل بے قابو ہو گیا بس نہیں دل شاہی ایسی اٹھ پیا بندہ سونا ویچیا دل اڑ گیا اپنے بندے کو گئی بندہ لانا توجہ نہیں فرمائی پتا نہیں چور بڑھ گیا گھر چڑھتا سن لگتا برادری کٹھی ہوتی پر اتوں سن بجا سن محسوس نہیں دیا ہوتا بھی بجا کتوں بندہ سونا بندہ سونا بندے کا دماغ پھٹ گیا دل فس گیا اور توجہ ہے سونا اپنے بندے تو گئی اچھا۔ بندے ویکھی بی بی سونی اپنی بی بی تو گیا وہ متے سے جی وہ بجتی ہے گل نہیں سنتی وہ متے سے وہ بجتا ہے گل نہیں پہ سنتا چوگا وہ جڑے محسوس نہ ہوا نہوسن کی نہیں پڑی ایک نظر دی ادھر ہوئے گل وہی ہے جی سارے سنا لیکن یہ نقطہ کٹ کے تیرے سامنے رکھنا اللہ کے فضل لال حضرت یوسف علیہ السلام بی بی زلیخا سوچ کے انہیں آخیا یہ کرو جی کے دل برباد کرنے نے کام وساو کچھ میک اپ اگ لے بیچاری دل کیوں نہ کھڑا کتنا کپوشن مار کے سارے ہاتھ چاہے جی بنیے بچائیے سواد پوچھنا وا ٹھیک ہے اس رات کمانا ہوتا ہے اجازت مانگنا اللہ سونا فرما جب کسی کے گھر جانا اپنے گلام سے لوگیاں پرانے زمانے ہوتی سن سن گلام لوگیاں غلام دا نکاح اپنی مالکا ایویں نہیں سکتا جی مان ہو جو ہے نہ گرام تروڑیا ہوں سن وہ فرما جڑے بال لکھے آنڈ گوان رشتے دار غیر بال بال کھار پاؤ کسی آنا چاہ سونا رب فرما تر بارہ کلو کے بوے تک اجازت منگاؤ سونا فرما دے اجازت منگن آن گوان رشتے دار بال غیر بال جی باہر جی غیر محرم رشتے دار نے جو جی غیر محرم رشتے دار نے انہیں آنا ہے تو وہ بھی اجازت مانگ کے آؤں اجازت کنے بار منگا کہڑے وقت رکھے نے اجازت منگن من قبل سلا الفجر فجر دی نماز تو پہلو جی آنا چاہ تو اجازت منگن کیوں جی فجر دی نماز دا وقت ہو جانا ہے تو پھر مسلمان سوتا کیڑا رہنا اٹھ کے بیویاں اپنے کپڑے سیدھے کر لین گیا ہاں جی اپنے کپڑے کا لحاظ پورا کر لین گیا لہذا دھیان کا وقت ہو جانا بے نہ مارے جان فجر کی نماز تو پہلو پہلو جی آنا تو پھر اجازت مانگ کے توجہ نہیں برپائی اجازت کہڑا وقت احمد آباد فرمایا دوپہر دوپہر بے تکلف ہو گئے بیان کر کے سو جانیا نے لیٹ جانیا نے کبھی لیڑا اتر گیا ہے سر دوارے گھر لیڑا اتر گیا کپڑا ہٹ سکتا ہے رب بہادر شریف مسلمانوں غیرت غیرت گیرت محفوظ کرنے کا ہزار محفوظ کرنے کا مل سکھا رہا ہے طریقہ سکھا رہا ہے خبردار یہ سبب نہ ہونے پاوے جہد تیرے جزا کی دولت لٹ جائے گیرت کی دولت مک جائے کرنے والا کیوں مات ایک بار منگی آواز نہ بول یا ایک بار من کے نال ہی داخل ہو جائے نالے انہیں لیلا کپڑا سامبیا نہ ہو بار کلو تین بار آواز دے آوا اور سنو سب کے جاوا اتنے شریف چلو پہلی بار سننی سی لیکن میں سنا وقت بہت تھوڑا چین والا ہو بغیر چین لگے باہم چین والا ہوگا تو باہم بغیر چین لگے پکر ممبر تو یہ تقریر بھی چھوڑی سچی ہو جائے کیوں یہ قرآن میں یہ محمد پاک کا فرمان میں یہ شریعت بار سو ہے یہ کی بنیا ہے یہ شریعت منسوخہ ہے موسا کی شریعت ہے علیہ سلاد و تسلیم عیسا کی شریعت ہے علیہ سلاد و تسلیم یہ محمد پاک کی شریعت ہے اپنے رسول کی شریعت میں ہاتھ کیوں نہیں لگ رہا کوئی بچارا اقبال دکھ نال بول گیا کل تھا جی؟ اس واسطے بنی غلام جب بنتی ہے تو زمین ہو رہی ہے زمین جا ادھر دیکھو حضرت سیدنا معاویہ کا دور ہے مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مدینے شریف کے اندر بیبیاں ویکیاں اتنے جوڑا بنا کے سر اتنے دو جوڑا لکھا جی وار بن کے اتنے چوٹی بنا کے لگی پھر حضرت فرماندے نے وہ مدینے والے تے چال موقع اگر مسلم جناب منا کرے چال موقع کی بنیا تہن پتہ نہیں بنی اسرائیل اتنی برباد ہوئے سر شروع دیا بولو اور عجیب گل ہے میں حیران ہو گیا یزید والد اور اما کی گل سنا یزید جزیر اما جی گل سنا جی تاریخ مشکل کبھی اسی جلدانی اچھی اما جی میسور سا کر میسور نام شریف آپ بیٹھیاں گھر کے اندر ہیجڑا آیا ہیجڑا ہیجڑا ہیجڑا خسرا ہیجڑا نہ مرد زنانہ تے سادا حکم جڑا ہے وہ کوئی حرام حلال نہیں ہو جانا وہ دا بدلنا اپنی تھان دے سادا حکم اپنی تھان یزید بلی گویا اور میرے یزید میں گاڑا کٹن میں سارے لگے کھڑے تو انہوں آپ کو شرم کر کو یزید کی اما جی کا ذکر کر کے کہ کوئی اپنی تھی بہن بھی کچھ سکھا رہا اوکھا لگ رہا یہ وہی گل جڑی ترمزی اچھی جدو حضور دیا دو بیبیاں پاک باب احتجاب النساء بولو چھپ کے رہنا پردہ کرنا ان سلم ان سلم اللہ قالت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ قالت فبینما نحن عنده اقبل ابن ام مکتوم فدخل علیہ وذالک بعدما امرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا احتجبا سبحان الله سبحان الله احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعمي أنتما ألستما تبصرانه سبحان الله پاسے ہو جاؤ ورد کبھی یا رسول اللہ فلانا لا یسرنا ولا یعرفنا وہ انہیں وہ انہیں نبینا ہے نہ سانو ویکھے گا نہ سانو پچھانے گا اصا کیوں ایک پاسے ہو جائیے حضور فرما دے افامیا والے ان تو سانی انیاں نبی نہیں آؤ کیا حدیث دانی کیا شرح سمجھنا ہے کہ کیا شوق لال شرح پہ چل رہا ہے مرد کہتا ہے مرد کہتا ہے وہ ہی جڑا ہے بیوی کی جی کو رب نے بدلیا ہے تو سڈا حکم نہیں بدلیا اچھا، کپڑا منہ دے لیا ہلور جی فرمایا سی نبینا بڑھیا لک جاؤ توجہ نہیں فرمائی تسا تسا نہ جی انہیں نہیں لیکن بولو پھر ویکا پاسے ہو جاؤ تسا پاسے ہو جاؤ وہ نبی نقی نہیں وہ نبی نے نہیں نہیں تو کہہ پیش کرنے کی میرے کو کسی پوچھا صاحب کا فلم جی میں گل سنو گیا نہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں نہ اسلام کی ضرورت سمجھتے ہیں اسلام ان چیزوں سے بے پرواہ ہے اسلام صرف ایک جنگ ہے کوئی خواجے فرید کے دل رکھنے والا فقیر ہو گئے ایسا دل والا ہوے جہاں اپنے دل نال لکھا کروڑوں کھچ کے محمد کی شریعت سے چلا چکے غیر شری طریقے دین سے گشرا دیا کی آیا وہ فسیا دوسرے طریقے جاوے گا بھی ہوگی تو وہ فسیا کی اسے تو شہدار خوش ہونا ہے تو جو فرمائی نے اگر نہیں سر سمجھ اگر نہیں اس کے دلال میں مزہ بٹتا اگر دلیل نے دل کو سکون نہیں دیتا اگر بیان نے دل کی حالت نہیں بدلی تو نہ سیمان لڑ نہیں یاد نہ کریے نہیں لڑ ایسا سب جملہ بیٹھے پوچھو یہاں کن پیسے مکے پوچھو یہاں لاہور بولے دربار علی شان بزرگ کے دربار میں دیکھ دیا سا میرے تو پہلو پیسہ ان واسطہ سی پہ جی پانی پہ واسطہ میں بیٹھا سور بھی بڑی سنائی سارا کوئی نصیب پر پیسہ کٹیا میں اخیر بول ہی پیا یار مجھے یہ دسو کہ تھی پہلو پیسے بڑے سٹ میرے کو سور بھی ہے سارا کچھ ہے تو سب پیسے کیوں نہیں سکے میں صرف اس واسطے میں سچی گل پیا کرنا سچ سچ نال وہ میں لفظ نہیں بولتا جی بھائی سچ نال وہ لگ رہی ہے میں لفظ نہیں بولتا نہیں سمجھ لگی یہ گل ہے میں اگر تمہوں اسی طرح شیر شاعری صرف سنا تو حکم کوئی نہ دستا کوئی تے نفس کے خلاف نہ گل کرنا تو سب بڑے پیسے سڑنے بڑے چڑنے سر مطلب افسوس پہنچ گئے ہیں اصا گلا کرنے حسین دیا حسین کرنے پر جدو دین کی گل آسان اس دین پیسہ وارنا گوارا نہیں کرتے دے اس دین تو جان وارنا کیویں گوارا کر گے جڑا دین سنا دیا بندہ گم سم ہو جائے ہر سونے نبی کرنا سن غیرت عملی غیرت کا سر مسلم شریف بھی نبی اللہ دوسرے موسر بی چھاتی مارنی جائے گا وہ کھارے جائز نہیں کیونکہ اندر سودا پیا نا بکسے پائے بجیاں پہ بہت کچھ پیا ہے جی بیبیاں نظر مار دینا جواب دیا ان شاء اللہ رجا کے جواب دیا اور بڑے پیار نال دیا گیا ہاں، دل نہ منے پیسے واپس پہلے سونے محمد کی غیرت کی گل سناؤ نہ چیز کی گل کسی فکا دی نہیں یہ گل پاک نبی حدیث نہیں کر رہا قرآن حدیث لیے کسی فکر کی گل نہیں ہر بندہ آئے گا یار گل ٹھیک ہے اقل دل پوری ہے حکمت دل پوری ہے شریعت دل پوری ہے مسلم دو حدیث اخبار کی ان سہل ان سہل ابن سعد سبحان اللہ حضور گھر بیٹھے نے کہ نہیں حضور دے دروازے دے سوراخ بچ جانی انہیں نظر ماری نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کنگا شریف لے کے اپنے سر مبارک لہر ضرور تھا سارے شفر مارے جسم جسم سے کبھی جو نہیں پیدا پیدا میں کی ہوتی میرے میرے غوث پاک میرا جڑا محمد کا پتر رہے نیاپت رسول کے وجن جسم سے کبھی نہیں ہوتی گل کہ ملکی علیہ وسلم باہر نکلے میرے خیال میں کسے عرض کی حضور نے حضور ماری نے اگر میں کہ میرے گھر میں جاتی لفظ نے ان زور نہیں کہ تینو ویخ رہے میں اگر ویخ لینا گھروں ہر چیز کا مقام ہوتا ہے یہ کل مقام مقام بھلے کل مقام مقام ہر ہر بات کی ہر ہر کی گل وہ آتے رہے گل مشہور گل ویلے دی ہر موسم کا نبی دین تو دی دیے لیکن گھر بیٹھے اور نبی پھر دوبارہ جاتی مارے تو پھر نبی نو گوارا نہیں ہو سکتا کیوں کدھر میری عزت پہ جائے پھر سونا نبی فرما دے اگر میں اس اگلی دیکھ اس کو بھی سب ایک دوسرا یار مسلمان پتا ہی نہیں انہیں آ کے دیکھے اسی طرح حضور سرکار برچی دا پھل برچی دا پھل اگلا لوہے والا حصہ نوک والا وہ لے کے بیٹھے نے حضور اس دیکھ لیا نے ویکیا ہے حضور باہر آ گئے حضور کوشش کرتے ہیں میں اک کٹا اک چھپا محمد اک کٹ رہے ہیں الموت ان رجلا اطلع من بعض خجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام اليه بمشخص ومشاقص فكان فكان ينظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتله ليطعنه صحابی انس بن مالک فرمانے نے وہ آیا انہیں چاتی ماری حضور نے ویک لیا ویک لیا تو اسی طرح بخشی کا پھل لے کے باہر آ گیا اور حکومتی صحافی وہ اگے اگے حضور اکھ کڈن پھر کوشش کریں اکھ کڈا جی اک محبت اگر سرما دے میم حالے بھی یہ لگتا ہے کہ حضور سرکار دے سامنے وہ بچتا پھرتا ہے تو حضور وہ کوشش کر کے وہ اکھ کٹ دے پکان نہیں آن درو یہ نہیں لگتا کہ وہ سامنے وہی کچھ ہوں پیا اور آخر مسلم شریف یہ آیا کہ لو ان راجن اتوالا آلے کبھی دن کا کرو بے حساس ہیں ففت آئی لو خاتا عالیہ کبھی بنا پر مسلمان اگر تیرے گھر کسی جھاتی ماری ہے بغیر اجازت تو اندر جھاتی ماری ہے دروازے کھانی تو پتھر چوک کے ادیا کر دیتی فرمایا تیروں کوئی بنا نہیں قرآن حدیث کا سنانا میں میں کھوئے ہوں کہ جستجو میں رہتا ہوں میری ساری زندگی اسی میں گزر گئی کسی نے چیٹ لکھی کسی نے لی تھی حضور نے فرمایا کابے کی چابی ارب والوں کے ہاتھ میں رہے گی پھر تصا کی کہیں گے ارب جی؟ والوں کے ہاتھ میں رہے گی ارب کے ہاتھ میں رہے گی تو ہے میں پوچھنا یہ خبر ہے حضور کا یا وہ فضیلت ہے خبر ہے یا فضیلت ہے اگر خبر ہے تو آٹھ سو سال ترکیوں کے ہاتھ میں کیسے آئے آٹھ سو سال ترکیوں کے ہاتھ میں رہی اگر ان چاہیے کہ آٹھ سو سال تک سنیوں کے ہاتھ میں رہی نال کسی پاس تر گئی اتنے اٹھ سدیاں رب رکھی جیتے اٹھ سدیاں رکھی ہی ہونا باقی عرب کے ہاتھ میں رہے گی کسی جگہ پہ حدیث اس پنجاب کے ہاتھ رہے گی نبی خبر دے جی۔ میرے خلاف ہوئے نبی فرما عرب کے ہاتھ میں رہ گیا سو سال ترکیاں نے ہاتھ میں چلی گئی میرے نبی کی خبر غلط ہوئی کتنے لکھے گیا آپ کے ہاتھ میں لیکن جس طرح بات بنائی اسی طرح میں نے بھی سنائی بنانے والے نے بنا دی ان کو تھوڑا تھوڑے کا میں دے نے یہ جی گل ہے اٹھ سو سال سنیا کے ہاتھ رہی اٹھ سو سال سنیا کے ہاتھ رہی ہے پھر وڈے ہاں جی پھر پاک وہی نے پھر رب سونے نے سجڑ وہی نے کیوں اس واسطے کہ رب بہت آج وقت انہوں نے ہاتھ چ رکھی سو جنہوں نے ہاتھ بہت وقت رہی ہے پھر رب نو وہی پسند ہاتھ ہوئے نا دس من مدنی نامات کے اوپر اندازی کرنی ہے دس شناختی کارڈ کی کاپی اٹھائیں اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آل اور سونے پڑھو مار صاحب مار صاحب سے لوگ ہیں آلو تھی دیکھ لو آلو گردے آپ جائے جب آئی نام آج کے دوست شاخ والے جڑے نماز پڑھتے ہیں میں صرف ایسا آنا این گل کرنا کہ وہ صرف اور صرف جس لئے سجدے جاتے ہیں اس لئے اپنی حالت یا آپ ویکھ یا کسی نے آخر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں اگے بہت ہی میرے دنیا ناراض ہے میں نہیں آخ سکتا پینٹ نہ پاؤ صرف میں ایسا گل آخ سکنا کہ پینٹ والے جڑے نے وہ صرف اور صرف جس ویل پائی کھڑے ہوں اس یا تو کسی نو آخر تے یا پھر آپ ہی نظر انور ویخ لین تو سارا خلاصہ کھل جانا بس ای گل میں نہیں کہہ سکتا میں کہنا دو پینٹا پاؤ میرے دل رات میں رات سا نہیں بس بھائی نو جڑے جڑے پرستوں دین وہ بعد سب تو پہلے مبارک علی ولد ولی محمد اجاز احمد بٹی لوائے بعد چلائے لوائے محمد اقبال ولد اللہ بخش سعید احمد ولد عاشق محمد منظور احمد طاہر ولد خوشی محمد چودھری سزا کرنا محمد محمود محبوب تنظیر احمد والد تنریل احمد محمد قاسم انہوں نے انعام نکلے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ دوبارہ ہو جائے گا ہوں دنواد ہوتی ہے دو اسلے سراب کے سے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بات کرنے سب دوستوں جیسا مشکور ہیں جہاں علماء یا دور دور دوست تشریف لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ تعالیٰ مولانا قبول ہاں، نماز تو بعد لنگر بھی عام ہے لنگر لے کے جانا ہے